ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلتی ہے حلفی دال کا عقل والے کے لیے ایک بڑی قسم ہے عالم تارا کئی فافا اعلیٰ رب کا بھی عاد کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے آد کے ساتھ کس طرح کیا کی راتیں ارم ذات العماد ارم جو کہ ستونوں والے تھے قوم عاد ارم قبیلے کے لوگ تھے اللہ لم مثل حافل بلاد وہ کہ جن کی مثل شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا یعنی ان جیسے لوگ نہیں پیدا ہوئے بڑے کڑیل اور مضبوط و سمود اللہ دین عجاب بالواد اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا پتھروں کو تراشا وہ فرعون دل اوتاد اور فرعون کے ساتھ جو والا تھا اللہ دینہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی شہروں میں حد سے تجاوز کر گئے حد سے بڑھ گئے فاکثر فی فساد تو انہوں نے وہاں بہت زیادہ فساد پھیلایا فصب علیہم ربک کا عذاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ان نہ رب کا لبل مرساد یقیناً تیرا رب گھات میں ہے فعمل انسان ادام ابتلا ہو رب ہو فکرما ہو ونا اما ہو فقول ربی اکرمن تو لیکن انسان جب اس کو اس کا رب آزمائے پھر اس کو عزت بخشے اور نعمت دے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اماں ادا بب طلاح فقادارا علیہ رسقاہ فعق ربی احانن اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے میری احانت کی مجھے ذلیل کر دیا کل بل لا تکریمون الیتیم ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اب سارے مسکین ہی نے کتنے ہو گئے تو ترغیب ترغیب دے رہے ہیں کھانے تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ اکل لما اور تم میراث کھا جاتے ہو اکل لما سب سمیٹ سمیٹ کر ساری وراثت کھا جاتے جما اور تم مال سے محبت کرتے ہو شدید بہت زیادہ محبت ہرگز نہیں ادا دکت الارض دکن دکا جب زمین ریزا ریزا ہو جائے گی ربو کا ول مالاپو سوفن اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف بجہنم صف و جی جہنم اور لایا جائے گا یوم و انا لہ دکرا اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں یقول یا لئی تنی قدم تلحیاتی کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ بس اس دن اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا یا ایتہ النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان ارجعی الی ربک راہیتم مرضیہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے پسند کی ہوئی ہے راضی ہوئی گئی ہے یعنی تو بھی راضی اور تجھ پر اللہ بھی راضی فد خولی فی عبادی سو داخل ہو جا میرے بندوں میں ود خولی اور داخل ہو جا میری جنت میں